حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے کہا ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ویتر یعنی تحجد کے متعلق ارشاد فرمائیے انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کے لیے پانی تیار رکھتے تھے اللہ تعالیٰ رات کے جس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہتا اٹھا دیتا آپ مسواک کرتے وضو کرتے پھر نو رکعت نماز پڑھتے اس میں صرف آٹھویں رکعت پر تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنے رب سے دعائیں کرتے یعنی اللہ کا ذکر کرتے اس کی تعریف فرماتے اور دعائیں پڑھتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کر نوی رکعت پڑھتے پھر تشہد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے اس کی تعریفیں کرتے رب سے دعائیں مانگتے اور اس کے نبی پر درود پڑھتے پھر قدرے بلند آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سن جائے پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکاتے پڑھتے یہ گیارہ رکاتے ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جس میں مبارک بھاری ہو گیا تو آپ سات ودر پڑھتے تھے اور سلام کے بعد دو رکاتے پڑھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکانوے